حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر شخص اپنا حج عمرہ پورا کرنے کے بعد صرف تین دن مکے میں رہ سکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچپن